زندگی عنایت کرتا ہے جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے اب ہمیں اتنی زندگی ملی اس کو کیا کہیں گے اللہ کا کرم اور اس کا احسان تو رمضان میں پہلے تو آدمی کو روزانہ اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ تو نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا کیا اور پھر مبارک مہینہ آتا کرنے کے بعد نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نوازنا چاہتے ہیں بلکہ جنت کے دروازے کھول کر ہم کو داخل کر دینا چاہتے ہیں رب کائنات یہ چاہتا ہے وہ جانتا ہے کہ ہمارے اعمال انتہائی ٹوٹے پھوٹے ہیں اس کے دربار میں نبیوں کے اعمال ہیں اس کے دربار میں سلحا کے اعمال ہیں اس کے دربار میں صحابہ کے اعمال ہیں اس کے دربار میں ان لوگوں کے اعمال ہیں جنہوں نے چار سو چار سو سال عبادت کی اس کے مقابلے میں امت کی جو عمریں ہیں وہ اوسط عمریں بتائی ساٹھ اور ستر کے بیچ میں اس میں بھی آدھا ٹائم تو ہمارا سونے میں گزر جاتا ہے اور آدھا وقت کمانے میں گزر جاتا ہے اور میں نے سروے کیا تھا تو ستر سالوں میں صرف ڈھائی سال عبادت کے نکلتے اس پر بھی ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم کو جنت ملنی چاہیے جس بندے کو اللہ نے پیدا کیا ہے عبادت کے لیے اس کے اڑسٹھ سال تو دنیا پر گزرتے ہیں اور صرف دو اور ڈھائی سال مقصد پر گزرتے ہیں پھر بھی اللہ کا کتنا بڑا کام ہے اور اس کا کتنا بڑا احسان ہے کہ کچھ راتیں اللہ نے بڑی رکھی کچھ دن اللہ نے بڑے رکھے کچھ مہینے اللہ نے بڑے رکھے بڑے کا مطلب کم عمل اور اجر زیادہ ثواب زیادہ مثال کے طور پر کسی کو رمضان المبارک میں للت القدر مل جائے للت القدر معین تو ہے نہیں پہلی رمضان بھی ہو سکتی ہے اور آخری شب بھی ہو سکتی ہے لیکن جس خوش نصیب کو اللہ تعالی میرت القدر کی عبادت دے دیں پھر اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا ہے کہ میرے بندے معلوم نہیں اتنا جاگ سکیں گے اتنا رو سکیں گے اتنا لے سکیں گے اتنی عبادت کر سکیں گے پھر کرم کر دیا حضرت عثمان اتنے عفان رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ جس شخص نے لیلت القدر میں مغرب کی نماز با جماعت پڑھی یاد رہے کہ ہمارا دن رات سے شروع ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو تاریخیں بدلتی ہیں وہ تاریخیں دن کے بارہ بجے سے نہیں بدلتی رات سے بدلتی ہیں جہاں مغرب ختم ہو گیا کہ نیا دن طلوع ہو گیا رات آ گئی پہلے اس لیے جب بھی رمضان شروع ہوگا تو طرح بھی پہلے شروع ہوگی روز آباد میں آئے گا تو فرماتے ہیں کسی نے مغرب کی نماز با جماعت پڑھی پھر دیکھو رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ آدمی کچھ نہ کچھ نوافل پڑھ لیتا ہے نمبر دو وہ تراوی ضرور پڑھ لیتا ہے پھر وہ عشاء کی نماز پڑھے گا اور پھر خوش نصیب ہے کہ سہری کرے گا فجر کی نماز پڑھے گا بد نصیب ہے وہ شخص کے جو سہری کر کے سو جائے اور فجر جیسی قیمتی نماز اس کے ہاتھ سے نکل جائے تو فجر کی نماز اس نے باجماعت ادا کر دی حضرت عثمان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے لیلت القدر کی عبادت کا ثواب لکھ دیتے ہیں کم کام کیا اور اللہ تعالیٰ نے اتنا نواز دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والوں خطاب ایمان والوں کو ہے بغیر ایمان کے دوستوں کچھ ملتا نہیں ہے ایک آدمی نے مسافر خانہ بنایا بہت بڑا اسپتال بنایا راستے بنائے کنویں کھلوائے لیکن ایمان نہیں ہے تو اسے کچھ ملے گا نہیں لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ جیسا آپ لوگ کریں تو ملے ہم کریں تو نہ ملے احمد اللہ فرماتے ہیں کہ نہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں بدلہ نہیں دیتے اللہ آخرت میں بدلہ ملنے کی کنڈیشن اور شرط ایمان ہے اس لیے روزہ رکھنے کی جہاں بات کہی وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے آئی وبین عام رو اے ایمان والوں تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں اس سے یہ پتا چلا کہ بھائی اصل میں ماننے والے تو ایمان والے ہیں اور ایمان والے وہ ہیں جن کو اللہ سے ملنے کا یقین ہے اور آخرت کا یقین ہے اور مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینے کا یقین ہے وہ ایمان والا ہے بھائی ہمارے گھر میں آپ روزہ نہ رکھیں فریز بھرے ہوئے ہیں اگر کچھ کھا پی لیتے ہیں پتا تو نہیں چلے گا اور نہ کوئی پولیس آ کر گرفتار کرے گا تو کون سی چیز نے آپ کو روک دیا ہے ایمان ایمان نے روکا ہے کہ نہیں تیرا رب دیکھ رہا ہے اور رب دیکھتا ہے اور نہیں کھاتا اور رب دیکھتا ہے اور پیاس ہے اور نہیں پیتا اور اس کا بھی ٹائم لمٹ بتایا کہ تیری مرضی سے تجھے نہ کھانا بند کرنا نہ تیری مرضی سے کھانا شروع کرنا اس کا ٹائم دے دیا ہے کہ شہری کا اتنا وقت ہے اتنے وقت کے اندر آپ کو شہری بند کرنا ہے پہلے تو اعلان کرتے تھے کھانا پینا بند کرو لوگوں نے احتراج کیا کتنا کھاتے ہوں گے کہ ان کو روکنا پڑتا ہے سمجھدار ہے الحمد للہ ہم لوگ ہم لوگوں نے چینج کر دیا ہم نے ان کا سیلری کا ٹائم ختم بات تو وہی ہے لیکن انداز بدل گیا ہے انوری ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے انوری شاعر کی شاعری سے بادشاہ خوش ہوا اور اس کو ایک گھوڑا دیا گھوڑا بہت تیز رفتار نہایت عمدہ جب وہ گھوڑا دے دیا گھر لے گیا اور شاید تو کنگال ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ ہوتا تو ہے نہیں اب شاہی گھوڑے کو وہ سنبھالتا تھا تو اس نے اپنے آنگن میں باندھ دیا شاہی گھوڑا آنگن میں کھڑے رہنے کا آدمی نہیں تھا اور اس کو کھانے پینے کو نہیں دیا شاید میں کہا میرے پاس کچھ نہیں تیرے کو کہاں سے لا کے دوں رات کو وہ گھوڑا مر گیا اب صبح میں بادشاہ نے سوال کیا کہ انوری صاحب یہ بتائیے ہمارا گھوڑا کیسا رہا اور میں حضرت مت پوچھیے نہیں کہا میں اس کی رفتار پوچھنا چاہتا تھا کہ رفتار کیسی ہے فرمایا کے بعد لگتا تو یہ ہے کہ دوسرے گھوڑے جہاں برسوں میں پہنچتے ہیں وہ ایک رات میں پہنچ گئے ہیں تو ہم نے لفظ چینج کر دیا ٹائم ختم ہونے کے بعد اگر کسی نے کھایا وقت نہیں ہے اور کھایا اس کا روزہ ختم کیونکہ تو تیرے دل کی چلانا چاہتا ہے کہ اللہ کی چلانا چاہتا ہے روزے میں مزاج بنایا ہے کہ اپنی مت چلاؤ اللہ کی چلاؤ اپنی مرضی سے جینا بند کرو اللہ کی مرضی سے جینا سیکھو اب کوئی افطار کے وقت پر یہ سوچے تو مجھے اللہ نے بہت طاقت دی ہے میں کہے کو اتنی جلدی افطار کروں میں بہت دیر سے کروں گا فرمایا نہیں جو وقت دیا ہے اسی پر افطار کرنا اور اسی پر اجر ملے گا اور اسی پر ثواب ملے گا کیونکہ مقصد خالی کھانا پینا بند کرنا نہیں ہے اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا ہے اپنی وشیش اور اپنی ڈیزائر جو ہیں ان کو کنٹرول میں لانا ہے تو کہیں سہری کے ذریعے سے لائے کہیں افطار کے ذریعے سے لائے اب اللہ کریم کتنے ہیں کتنے رحم والے ہیں روزہ دیا تو امت کو خیال آئے گا یار اتنا ایک مہینے کا روزہ دے دیا ایک مہینے تک روزانہ روزہ رکھنا کتنا مشکل کا میں اللہ فرماتے ہیں جن کو تقوی حاصل کرنا ہے ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے مشکل نہیں ہے اور تم کوئی نئی امت نہیں ہو کہ جن کو روزہ دیا ہے روزہ اور قوموں کو بھی دیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام روزہ رکھتے تھے ایک دن روزہ ایک دن افطار ایک دن روزہ ایک دن افطار چھ مہینے کے روزے نہیں ہو گئے ہیں چھ ماہ کے روزے رکھتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو دن چھوڑ کر روزے رکھتے تھے لگاتار دو دن کے اور ایک بات یاد رکھو عبادتیں بہت ہیں اسلام میں عبادتوں کا ڈھیر لگا ہوا ایمان کے شعبے دیکھو تو بے شمار ہیں فرما more than seventy branches of iman there are more than seventy branches of iman ایمان کے ستر سے زیادہ شعبے ہیں what kind of these branches یہ برانچیز ہیں کیا فرما جو ٹاپ موسٹ برانچ بلکہ روٹ کیا ہے فرما اللہ محمد الرسول اللہ اس کی شہادت یہ سب سے ٹاپ چیز ہے یاد رکھو کہ پورے دین کا خلاصہ توحید ہے توحید کو نکال کر رد کر دیجیے اس کے بعد جو بھی اعمال آپ کیجیے ہو سکتا ہے اللہ دنیا میں دے دے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا توحید کے اقرار پر اللہ کے یہاں دیتے ہیں جو ملتا ہے اس پہ ملتا ہے اور ادنا درجے کی چیز کیا ہے راستے میں تکلیف دینے والی چیز کی ہٹا دی یہ عمل ہے اس پر بھی اللہ تعالی جنت گرانٹ کرتے ہیں اتنے کریم ہیں اللہ ایک شخص گزر رہا ہے راستے میں کبھی ہم لوگ دیکھتے ہیں پتھر پڑا ہے تو سوچتے ہیں پیچھے والا ہٹائے گا پیچھے والا سوچتا ہے کہ پیچھے آنے والے بہت سے ہیں مہربان وہ آئیں گے علماء فرماتے نیکی کے کام میں انتظار مت کرو جو موقع ملے جو چانس ملے اس کو حاصل کر لو گریپ دی چانسز جو چانس ملے نیکی کا اس میں دیر مت لگائیے فوراً اس کام کو کر لیجیے وہ راستے سے گزر رہا تھا اس نے کانٹے والی ٹہنی دیکھی the branch with the thorns اس نے کانٹے والی ایک شاخ دیکھی کتنا معمولی عمل ہے کتنا معمولی عمل ہے لیکن اللہ معمولی کو نہیں دیکھتے ایک کو دیکھتے اس لیے روزے پر بدلہ بہت بڑا دیتے ہیں نماز پڑھے گا تو کچھ لوگ کہیں گے پکا نمازی ہے اور حج کرنے جائے گا تو لوگ کہیں گے حاجی ہیں ساتھ میں ان کا حاجی عبد الرحمان حاجی آگے پیچھے دونوں حاجی دو حج کیے تھے نے تو بھائی آدمی جب نیتی کرتا ہے تو کچھ تو نظر آتا ہے لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جن میں روزہ بھی ہے ایک حدیث پڑھ رہا تھا کل میں لکھا ہے کہ سو روزہ رکھو کیوں پہ نو لامس لگا روزے کی کوئی مثال نہیں روزہ بے مثال عبادت ہے مشکل الاثار میں پڑھیے نا مشکل الاثار میں حضرت امام ابو جعفر پر رحمہ رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی قیمتی بات لکھی فرمانا جتنی بھی عبادتیں ہیں ان میں کچھ نہ کچھ نمائش ہو جاتی ہے روزہ ایسا ہے کہ اس میں نمائش بالکل نہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم سے کس کا روزہ ہے اور کس کا نہیں ہے چہرہ دیکھ کر تو پتہ نہیں چل سکتا پر میں اللہ کو معلوم اس بنا پر بدلہ کیا بیان کیا بدلہ یہ بیان کیا کہ تیری عبادت کا جب بندوں کو پتا نہیں تو وہ واقع بھی نہیں کریں گے اور تذکرہ بھی نہیں کریں گے میں بریشتہ میں تذکرہ کروں گا اور تیرا بدلہ میں دوں گا اللہ کا ارشاد ہے لی وان آجزی بھی اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے کتنی پتے کی بات کہی سوم کس کو کہتے ہیں رکنے کو کہتے ہیں خیل سیام ان کے معنی رکے ہوئے گھوڑے اور انسان روزے میں روکتا ہے کھانے سے رک گیا اور کھانا بھی کون سا جو حلال ہے اس سے رک گیا اور پینا جو مشروبات جائزہ ہے پانی ہے شربت ہے ان تمام چیزوں سے رک گیا اور بیوی سے تعلق جائز تھا اس سے رک گیا اس کی گفتگو سے رک گیا اتنا جب کنٹرول کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو حرام سے بچنے کی طاقت دے دے گا جب یہ حلال سے چند ساعتوں کے لیے اور چند گھنٹوں کے لیے بچے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی اسے حرام سے بچنا زندگی بھر کے واسطے آسان کر دیں گے اس لیے یہ عبادت بڑی زبردست ہے آج تو میں نے اس پر مثال نہیں دی آپ کو کہ روزے کے لیے اللہ کرماتے ہیں اور سوم لی روزہ میرے لیے ہے خالص کیونکہ کوئی نہیں دیکھتا وہ آنا اجلی بھی اور اس کے بدلے میں کچھ نہیں ملے گا میں خود ملوں گا ایک بادشاہ تھے ان کے یہاں کالا غلام تھا برے کام کرنے والے بھی بہت تھے لیکن یہ بلیک تھا لیکن بلیک سے زیادہ محبت تھی بادشاہ کو اس کی وفاداری اس کی سمجھداری اس کی خوبیاں اور کمالات رنگ سے کام نہیں چلتا اللہ کے دربار میں رنگ نہیں دیکھے جائیں گے دل کی حضرت بلال سیاہ خان ہیں لیکن جنت میں کتنا اعلیٰ درجہ ہے اور ابو لہب نہایت حسین ہے لیکن جہنم کا تو خدا کے یہاں تو اعمال دیکھے جاتے ہیں اللہ کے یہاں تو اخلاص دیکھا جاتا ہے اس کے یہاں رنگ نہیں دیکھے جاتے رنگ کی بنیاد پر اللہ کے یہاں فیصلے نہیں ہوتے وہاں عجمی عربی سب برابر ہے دیکھا یہ جائے گا کہ عمل کیسا لے کے آئے لوگ کہتے تھے وہ ختم ہو چکا ہے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ کالے کو کیوں غریب رکھا ہے بادشاہ نے ان دن امتحان لے لیا کالے کو قریب کیوں رکھا ہے لوگوں کو پتا چل جائے بادشاہ نے اعلان کیا کہ میرے دربار میں جتنی ویلیویبل چیزیں ہیں اس کے اوپر کوئی بھی ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کا ہو جائے گا شینڈل پہ ہاتھ رکھا تو وہ اس کا پین پہ ہاتھ رکھا تو وہ اس کا فلان تین کی پر ہاتھ رکھا تو وہ اس کا سب مل جائے گا اس کا مالک اس کو بنا دوں گا میں تو جلدی کرو جو سمجھتا ہے تین کی چیز وہاں ہاتھ رکھ دے تاکہ اس کا مالک بچ جائے وہ غلام بادشاہ کے پاس کھڑا تھا وہ جگہ سے ہلا ہی نہیں جیسا کہ کبھی سفوں میں کہتے ہیں آگے آ جاؤ تو کچھ بزرگ گنتے ہی جگہ سے تو کہتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ کھڑا تھا ہلتا نہیں سب نے اپنی اپنی چیزوں کو لے لیا اور آپس میں بات کی کہ یہ کتنا بے وقوف ہے آج لینے کا ٹائم تھا تو کھڑا ہے اپنی جگہ پہ ملتا بھی نہیں ہے جگہ سے بادشاہ نے کہا ذرا اس سے پوچھا جائے کام تو اس کو بھی اللہ نے دیے سنا تو اس سے بھی ہے پھر یہ کیوں آگے نہیں بڑا کوئی چیز لینے کے لیے تو اس کو پوچھا بھائی تو نے کچھ نہیں لیا فرمایا میں نے سب چیزوں کے دینے والے کو لیا ہے میں نے ہاتھ آپ کے اوپر رکھ دیا ہے سب نے چیزیں لی ہے میں چیزیں جو دینے والا ہے میں نے اسی کو لے لیا ہے میں نے خود بادشاہ کو لے لیا ہے اب بادشاہ میرا تو سب چیزیں میری تو روزہ رکھنے والے کو تو بادشاہ حقیقی یعنی رب کائنات ملتے ہیں اور جس کو اللہ مل گیا اس کو کیا چاہیے اور کتنا بڑا یہ بدلا ہے اور کتنا بڑا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی وہ کانٹے دار شام بیچارے وہ آدمی نے اٹھا کر کنارے کے اوپر رکھ دیا جیسے ہی کنارے کے اوپر رکھا انتقال ہوا انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا بھائی اللہ نے کیا معاملہ فرمایا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کانٹے کی شاخ ہٹانے کی وجہ سے میری میں فیصلہ کر تو اللہ کے دربار میں کون سی چیزوں پر اللہ مغفرت فرمائیں گے کون سی چیزوں پر دیں گے ہم کہہ نہیں سکتے تو اللہ فرماتے ہیں پہلی امتوں کو بھی کیا تھا روزہ مت ایسا تم دل میں لاؤ کہ میں تمہارے ساتھ سختی کا معاملہ کر رہا ہوں میں نے بڑا رحم کا معاملہ کیا ہے تمہارے ساتھ کہ روزہ رکھو ایک مہینے کا جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول کے رکھے افطار کے وقت تم ہاتھ اٹھاؤ میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں تحجد میں مانگ لو دینے کے لیے تیار ہوں رحمتیں آن برس رہی ہیں دروازے وہاں ہیں میری رحمتیں انتظار کر رہی ہیں بہانے تلاش کر رہی ہیں اللہ نے ایسا عظیم موقع ہم کو عطا فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب نہیں